ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بوسر بن سعید سے انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مجاہد کے لیے سامان مہیا کیا تو یقیناً اس نے جہاد کیا اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو تین